حضرت ابو موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حبشہ سے واپس آئے اور خیبر پہنچے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کر لیا تھا تو آپ نے ہم لوگوں کو بھی حصہ دیا یا کہا کہ آپ نے ہمیں بھی اس میں سے کچھ دیا حالانکہ آپ نے فتح خیبر سے غائب رہنے والوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہ دیا تھا صرف انہی لوگوں کو دیا جو آپ کے ساتھ حاضر تھے مگر ہم لوگ جو کشتی میں سوار ہو کر آئے تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دیگر مجاہدین کے ساتھ حصہ دیا سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار سات سو پچیس